آج عبداللہ کو ایک یونیورسٹی میں گڈ گورننس پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا عبداللہ نے رات بھر خوب تیاری کی اور دنیا کے بہترین دماغوں کو اس موضوع پر پڑھا صبح وہ جانے سے پہلے لیکچر کا مکمل خاکہ بنا چکا تھا مگر وہ جیسے ہی کلاس روم میں پہنچا اس کا دماغ بالکل صاف ہو گیا وہ بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ کیا کروں لاج رکھ لے اسٹیج پر بیٹھا ہوں اسے رہ رہ کر خیال آتا کہ بات کسی اور پر ہونی چاہیے اسی ششو پنچ میں مائک اس کے ہاتھ میں تھا عبداللہ نے بات شروع کی گڈ گورننس اور ملک کے چلانے کے لیے بہترین طور طریقے اور حکومتی معاملات پر بات کرنے سے پہلے آئیں ایک قدم پیچھے اٹھاتے ہیں ہمارا جسم بھی تو ہماری مملکت ہے اس پر کسی نہ کسی طرح کا حکومت کا راج ہوتا ہے ہم بڑی محنت کر کے یا تو نفس ہمارا کو ووٹ دیتے ہیں جو ہماری مملکت کو برائی کے کاموں میں لگا دیتا ہے یا نفس لواما کو جو ہر بری بات پر سرزنش کرتا رہتا ہے ٹوکتا رہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے دل کا گلا دبا دوں گا میں اپنے ہاتھ سے دل کا گلا دبا دوں گا کہ میرے خلاف یہی سازشوں میں لگا رہتا ہے آئیں نفسوں کے اس الیکشن کی بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں نفس امارا اور نفس لواما کی تقاریر کی جلسے عام کی بات کرتے ہیں ووٹنگ کی طریقہ کار کی اور بات کرتے ہیں انقلاب کی آئیں بات کرتے ہیں نفس کے خلاف دھرنا کیسے دیا جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے ٹرانسپیرنسی کسے کہتے ہیں اور کیسے آپ دنیا کو ایک اچھی مملکت دے سکتے ہیں عبداللہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا وہ دو گھنٹوں بعد اسٹیج سے اترا تو اس کی خوب بےذرائی ہوئی ایس تمام طالب علم اور استاد بھی حیران تھے کہ گوڈ گورننس کی یہ تعریف تو ان کے لیے بھی نئی تھی عبداللہ پر خود بھی اس لیکچر کا خاصا اثر ہوا پہلی بات تو یہ کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے تیاری کچھ اور کی ہو اور بولا کچھ اور اور وہ بھی اتنا اچھا دوسرا وہ سوچنے لگا کہ جو کچھ وہ جوش خطابت میں بول آیا ہے اس پر وہ خود کتنا عمل کرتا ہے عبداللہ اپنے کہے ہوئے جملے جیسے جیسے سوچتا چلا گیا اسے اپنا وجود زمین میں گھڑتا ہوا محسوس ہوا نفس امارا نفس لواما حدیث دل اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی اور اس جیسے نہ جانے کتنے بڑے بڑے الفاظ اب انگارے بن کے عبداللہ کے دل میں سلگ رہے تھے نام اور مثالیں شاہ ولی اللہ با یزیز بستامی اور جو نیت بغدادی کی اور اپنے امال عجب تکبر و غرور اور تالیوں کے شوق میں فرون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا عبداللہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی اس سے مفتی صاحب کا جملہ بار بار یاد آتا کہ دستہ نہ پھلانگنا وہ سوچتا رہا کہ کیا ہو گیا ہے اب معافی کیسے ملے یہاں وہ اپنے گناہوں پر رو رہا تھا وہاں تعریفی ای میلز اور میسیجز کا سلسلہ جاری تھا ایسا پہلے بھی ہوا کہ عبداللہ نے کچھ لکھا اور لکھ کے اپنے کرتوتوں کا ماتم کرنے بیٹھا اور لوگ سمجھتے رہے کہ کیا بات ہے کوئی نیک آدمی ہی ایسے لکھ سکتا ہے آج اسے سارے لکھنے والے اور بولنے والے اور بیان دینے والوں سے ہمدردی ہو رہی تھی اسے آج پتا لگا کہ بیان دینے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہوگا عبداللہ نے کامتے ہاتھوں لذرتی آواز اور روتی آنکھوں سے دعا کو ہاتھ اٹھائے اے اللہ سائیں دیکھ میں کیا کر آیا ہوں میں اپنی تباہی کے لیے خود خود ہی کافی ہوں یا اللہ میں سا میں خود تھا اپنی ذات کے پیچھے پڑا ہوا میں خود سا اپنی ذات کے پیچھے پڑا ہوا میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں تھا اے اللہ معاف کر دے گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے بندے کی موت آتی ہے تو وہ منٹھور بن جاتا ہے اے اللہ کبر جب انگڑائی لیتا ہے تو بندہ منٹھور بن جاتا ہے میں نے کلاس میں کہا کہ کوئی پریشانی ہو تو مجھے ای میل کر دے میں آج تک اپنی پریشانیوں کو حل نہ کر سکا میرے اللہ تو ہی مدد کر ان طالب علموں کی اے اللہ یہ مسلح بننے کا شوق جو بار بار سر چڑھتا ہے اسے غارت کر دے مجھے مجھ سے بچا لے میرے اللہ یہ نفس و ناک کے نیچے سے شکار کھینچ لیتا ہے میرے اللہ یہ کبر جو آزی پر پلتا ہے میرے مالک یہ غرور جو فکر میں بستا ہے او اللہ سائیں یہ میں جو روز موقع کالا کرواتی ہے روز منہ کالا کرواتی ہے اے مالک دو جہاں تو واحد ذات ہے جو نفس اور میرے بیچ میں آ سکتی ہے مجھے ان گناہوں سے بچا لے جو نیکی کے روپ میں آتے ہیں اے اللہ نفس چاہتا ہے کہ شرک کرے لوگ اسے پونجیں اس کی واہ واہ کریں اس سے دعاؤں کی درخواست کریں اس کے مرید بنے بندہ جب ضبط کر کے اپنے آپ کو اس سے باز رکھتا ہے تو نفس روح سے انتقام لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس طرح لوگوں نے میری پرواہ نہیں کی تو بھی اپنے مالک کی پرواہ نہ کر اور چھوڑ دے بندگی تیری صفات کا ذکر اور دعا وہ ہتھیار ہیں جو اس متبھیڑ میں بندے کے کام آتی ہے میرے مالک جب ممبروں سے سچ کی سپلائی منتقع ہو جائے تو محلوں سے اولیاء اللہ نہیں نکلا کرتے میرے مالک گناہوں میں حصہ ڈال آیا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آج کل کی نسل کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے مالک معاف کر دے اگر آدمی اپنے نفس کو دیکھ لے تو نہ پھر کسی پہ غصہ آئے نہ ہی کوئی حیرانی ہو ساری حیرانی اور غصہ اپنے لیے ہی پورا پڑ جاتا ہے اے اللہ مجھے نیکیوں کی خماریوں سے بچا بے شک گناہوں پر ندامت اور توبہ کا احساس اس سے کہیں بہتر ہے میرے مالک ساری صلاحیتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں یہ ذہانت یہ حافظہ یہ طرز بیاں یہ تحریر یہ لکھنے کی سکت یہ تخیل کی پرواز تو جب چاہے واپس لے لے میں ایک بدبو دار اور بسیدہ ڈھانچہ باقی رہ جاؤں میں نے غلط استعمال کیا میرے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ تو نے حضرت سلمان کو بہت کچھ دیا اور کہا کہ وہ خرچ کریں تو ان کی مرضی نہ کریں ان کی مرضی تو ان سے راضی ہے میرے اللہ مجھ سے بھی بلا وجہ راضی ہو جا تو شہنشاہ ہے بادشاہ کبھی گن کے نہیں دیتا تو بے نیاز ہے میرے مالک او ازان کی حقدار اللہ او وارث و مالک اللہ ماجد اللہ جواد اللہ غلطی ہو گئی شاید ڈرا ہوا ہوں ملک میں اجنبی ہوں بہ گیا تھا درگزر فرما دے اے اللہ باتونی آدمی ہوں تو چپ لگوا دے باتونی آدمی اگر غلطی سے اپنے آپ سے بات کر لے تو گونگا ہو جائے اے اللہ تیری قدرت کی تجلی دیکھ کر اس میں محب ہو سے خالی دل اور ذکر سے خالی زبان بولے بھی تو کیا بولے تم مجھے سکھا کے میں تجھ سے کیسے معافی مانگوں مجھے الفاظ دے پھر انہی الفاظ کو میں تیری طرف لٹاؤں پھر تو مجھے معاف کر دے یہ تو سخاوت جو دو کبرائی کی تکمیل ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں جو یہ کر سکے کر دے میرے مولا اے اللہ زبان تو حرف اظہار کا ذریعہ ہے بات تو دل کرتا ہے اس پر نظر ہونی چاہیے اسی پر سے ہٹ گئی تو معاف کر دے معاف کر دے میرے مولا محبت میں فنا بھی رستے کی ایک منزل ہے نہ سر ہوگا نہ در ہوگا نہ سنگ ہوگا عبداللہ کو اس واقعے کے بعد سے چپ سی لگ گئی وہ صبح و شام سر جھکائے کمپنی کا کام کرتا رہتا اور رات کو جب موقع ملتا اپنے اللہ سے کچھ باتیں کر لیتا کہ دل ہلکا ہو اسے بڑی حیرت ہوتی کہ ان لوگوں پر جو کہتے ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر فلاں کام نہ ہوا گاہک نہیں ملا کمپنی نہیں چلی جاب نہیں لگی پیسے نہیں ملے وغیرہ وغیرہ عبداللہ سوچتا جس نے تحجد نہیں پڑی اللہ سے رو رو کے نہیں مانگا اسے یہ جملہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کتنی غلط بات ہے وہ سوچتا انسان کو سب سے پہلے اپنے رب سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے وہ جب ریکیوٹ کرے گا تو معاملات خود بخود چل پڑیں گے کہتے ہیں کہ گئے وقتوں میں ایک نواب صاحب تھی شدید جاڑے کے موسم میں نکلے چہل قدمی کو تو غلام ساتھ تھا مگر سردی سے بچاؤ کے لیے تن پر کچھ نہ تھا کسی نے نے روک کر پوچھا تو غلام عرض کی کہ نواب صاحب کو نظر نہیں آتا یہ سن کر ایک مجدوب ڈھانس کرنے لگا تو جب اللہ رکیوٹ کر لے گا تو کام بھی وہی لے گا اور اس کا کام کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل بھی وہی مہیا کرے گا مگر سب اسی کی مرضی ہے کسی کی لائف بھاگ رہی ہوتی ہے تو کسی کی ساکت و جامد رک جاتی ہے وہ سجدے میں جاتا ہے اور واپس نہیں آتا وہ پر در پر در حیرت کے ایسے مرحل سے گزرتا ہے کہ برسوں بول نہیں پاتا اللہ کی سنائی کا اس کی قدرت کا اس کی کائنات کا وہ نشہ چڑھتا ہے جو حشر میں جا کے اترے بظاہر چل پھر رہا ہوتا ہے کھا پی رہا ہوتا ہے صرف دو نشانیاں باقی بچتی ہیں دیکھنے والوں کے لیے جو پول کھول دیتی ہیں مگر دیکھنے والے بھی کہاں باقی بچے ایک ان کی آنکھیں جو ہجوم سے ہٹ کر ریئیکشن دیتی ہیں جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہیں جب جنازے اٹھتے ہیں تو وہ جھوم رہی ہوتی ہیں خبر کب کون کہاں کس حال میں ہے کس کے پاس بیٹھا ہے اور دوسری نشانی ان کی دعا مگر کبھی کبھار زندگی سہم جاتی ہے ڈر جاتی ہے سامنا نہیں کر پاتی فولش سا لگتا ہے اس کی مرضی جب تک چاہے رکھے اس حال میں عبداللہ سوچنے لگا کہ مفتی اور ایچ آر مینیجر میں کوئی فرق نہیں مفتی بھی اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے شریعت کے قانون کے مطابق نظم و نصاب قائم رکھنے کے لیے فتوا دیتا ہے اصل میں جنت اور جہنم میں کون جائے گا سوائے اللہ کے کون فیصلہ دے سکتا ہے عبداللہ کو تین شوق تھے کتابیں پڑھنا پیسے کمانا اور اپنے آپ سے سوال کرنا کہ نفس کی دیکھ بھال رہے وہ پیسے کمانا چاہتا تھا اس کے خیال میں آج امت کو سب سے زیادہ ضرورت پیسوں کی تھی عبداللہ کی نہ ختم ہونے والی سوچ کو بلو کی بیماری نے توڑا بلو کو گردے میں پتری ہو گئی اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی گھر اور بچوں کی ساری ذمہ داری عبداللہ پر آ گئی اسے رہ رہ کر خیال آتا کہ بلو کتنی ضروری ہے اس کی زندگی میں اس کی ترقی پر لوگ اسے شاباش دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اگر بلو نے تمام تر ذمہ داریاں نہ اٹھائی ہوتی تو وہ کب پڑھتا کب لکھتا کب کام کرتا کب اللہ سائن سے باتیں کرتا عبداللہ جیسے بن پڑا ویسے گھر کا کام کرتا رہا پیزا بنانے سے بچوں کو پک ڈراپ دینے تک اور گھر کی صفائی سے لے کر بچوں کے ہوم ورک تک ہمارے معاشرے میں بھی مردوں کو کم از کم ایک دن مہینے میں خواتین والے کام کرنے چاہیے اس سے ہمیں ان کے ورک لوڈ کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور سارے کریٹیو آئیڈیاز بھی آتی ہیں گھریلو زندگی کو آسان اور آرام دہ بنانے کی بچوں کے ساتھ وقت گزرا تو عبداللہ نے ان سے بھی کئی باتیں کی مگر اس کا رنگ نہ بدلا وہ بچوں سے شام کی واک پر کہنے لگا بچوں مجھے بڑا شوق رہتا ہے کہ تمہارے ساتھ وقت گزاروں تمہیں دیکھوں بالکل اسی طرح اللہ کو بھی شوق رہتا ہے اپنے بندوں سے ملنے کا اور وہ ایسا نماز میں کرتا ہے دیکھو تم بڑے ہو رہے ہو کپڑوں اور جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھا کرو اور نماز میں دل لگاؤ جس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے اس کے نیکیوں کے مٹکے بھرے رہتے ہیں نماز میں اللہ بندوں سے چھپ کے ملتا ہے اگر وہ ظاہر ہو تو اس کی روشنی سے بندہ مر جائے اس لیے ظاہر نہیں ہوتا مگر اس کے پاس آتا ضرور ہے جو خوب دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو خدا کی خوشبو اس کو معلوم ہو جاتی ہے اور اردو خوب دل لگا کے پڑھو ہماری قوم اردو سے کٹ گئی تو سارا دینی سرمایہ تھڑا پڑا رہ جائے گا چلو اب واپس چلتے ہیں مغرب ہونے کو ہے عبداللہ رات کو سونے لیٹا تو اسے اپنے بیٹے کی سکول ٹیچر کی ای میل ملی مجھے آپ کی بیوی کی علالت کا سن کر بہت دکھ ہوا میں روز صبح آپ کے گھر سے سامنے سے ہی گزر کر سکول جاتی ہوں اور اگر آپ کے لیے کوئی آسانی کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی میں روز آپ کے بیٹے کو سکول لے جایا کروں گی اور واپس چھوڑ بھی دوں گی مجھے اندازہ ہے آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے میں آپ لوگوں کے لیے کل رات کا کھانا بنا رہی ہوں مجھے معلوم ہے آپ پورک اور گوشت نہیں کھاتے اگر حلال نہ ہو میں آپ کے لیے پاستا اور سبزیوں کا سالن بنا رہی ہوں اور کچھ چاکلیٹ چپس کوکیز امید ہے آپ برا نہ بنائیں گی اور قبول کریں گے اسی طرح سے شاید میں آپ کے مشکل وقت میں کوئی کام آ سکوں پلیز بتا دیں اگر کوئی اور کام ہو تو میرے پاس ویجیٹیبل کھانوں کی کئی ایکتا موجود ہیں اور میں کئی روز تک آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں میں کل اسکول سے واپسی پر آپ کے بیٹے اور کھانا ڈراپ کر دوں گی میں گھر کے اندر نہیں آؤں گی مجھے پتا ہے آپ کمپیوٹر پر مصروف ہوں گے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی دعا گو ہوں آپ کی بیگم کو جلد سے جاب ہو سکے اور اگلے روز کھانا بھی آ گیا اور ایک اور پڑوسی گھر پر آ کر سارے بچوں کے کپڑے دھو گئی اور استری بھی کر کے چلی گئی بچے واپس آئے تو کمروں میں بھی رکھ گئی عبداللہ سوچتا رہ گیا یا اللہ کیسے لوگ ہیں کاش وہ اور ای میل ہر پاکستانی اسکول کے نوٹس بورڈ پر لگا سکتا کہ استاد جب تک بچوں کو ان کے ماں باپ کی طرح نہ سوچیں وہ اچھے استاد نہ بن سکتے ہیں عبداللہ نے خوشی خوشی ٹیچر کی ای میل فیس بک پر شیئر کی اور کچھ ہی منٹوں میں اسے کفار کی محبت اور امریکہ کے رنگ میں رنگے جانے کے تانے ملنے شروع ہو گئے ایک مصوف نے تو خاتون استاد کی نامحرم ای میل تک پر فتوا لگا دیا جنہوں نے کبھی کتاب کی شکل بھی نہ دیکھی ہو وہ فتوا دینے کیسے لگ جاتی ہیں عبداللہ کا بس چلے تو وہ پاکستان میں پانچ سالوں کے لیے ہر اس فطرے پر قید کی سزا لگا دے جو بے علم میں نہ دیا ہو